معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے وہ امرد ہوں گے سرمگی آنکھوں والے ہوں گے اور تیس یا تینتیس سال کے ہوں گے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پینتالیس یہ حدیث حسن ہے